توبہ کی دوا اور گناہوں پر اصرار کا علاج آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک ایک وہ جن کی توجہ اور رغبت گناہوں کی طرف نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان کی نشو و ہی ایسے فرمائی کہ وہ شر سے بچتے ہیں اور خیر کی طرف لپکتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے تیرے رب کو ایسا جوان پسند ہے جس کا میلان جہالت اور لہو کی طرف نہ ہو اس طرح کے لوگ کم اور نادر ہوتے ہیں نمبر دو دوسرے وہ جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں پھر دوسری قسم کے بندے دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک ایک وہ جو گناہ کرنے پر فوری توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں نمبر دو دوسرے وہ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بس یہی لوگ ہیں جو دوا اور علاج کے محتاج ہیں جاننا چاہیے کہ گناہوں پر اصرار کے دو سبب ہیں نمبر ایک غفلت یعنی یہ معلوم نہ ہونا کہ کون سا کام گناہ ہے یا گناہ کے کیا کیا نقصانات اور ہلاکتیں ہیں اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے آگے کون کون سی منازل ہیں اور گناہوں کا انجام کتنا برا ہے جو شخص ان تمام باتوں سے غافل ہوتا ہے وہ مستقل گناہوں میں لگا رہتا ہے نمبر دو شہوت یعنی نفس کی خواہشات کا غالب ہونا گناہوں کی برائیاں اور سزائیں سب معلوم ہیں مگر نفس کی خواہشات ایسی غالب ہیں کہ گناہ چھوڑنے نہیں دیتی اب آتے ہیں علاج کی طرف تو ہر چیز کا علاج اس کی ضد ہوتا ہے غفلت کی ضد علم ہے اور شہوت کی ضد صبر ہے پس گناہوں پر اصرار کے مرض کا علاج اسی معجون سے ہوگا جس میں علم کی مٹھاس اور صبر کی تلخی دونوں موجود ہوں علم کے لیے سننا شرط ہے پس ایسے علماء کرام کی مجالس میں جایا جائے جو خود دنیا کی محبت سے پاک ہوں ان سے نصیحت سنیں اور صبر کے لیے مجاہدہ شرط ہے گناہوں کے اسباب سے خود کو دور کرے اپنے نفس پر کچھ سختی کرے ہمت کر کے گناہوں سے باز رہے گناہوں والے تعلقات اور مقامات سے دور ہو جائے روزے رکھ کر نفس کو صبر کا عادی بنائے اچھی صحبت اختیار کرے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل تقریر کا خلاصہ